جناب اکریمہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے بعض لوگوں کو جو دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے آگ سے جلوا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں آگ سے نہ جلواتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے عذاب سے عذاب مت دو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قتل کرتا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کیا خوب ہیں ابن عباس یا ابن عباس کی ماں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکاون